بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گیارہ بارش ہے اس وقت میں ان سے مخاطب ہوں جو حیدرآباد میں آس پاس کے مختلف علاقوں سے اکٹھا ہوئی ہیں اور وہ دعوت کے مشن دعوت کے مشن میں جڑے ہوئے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ اجتماع کامیاب رہے اور جس مقصد کے لیے آپ لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہ اللہ کی مدد اس کو حاصل ہو دیکھیے دعوت کے مشن میں سب سے زیادہ ڈینجرس چیز صرف ایک ہے وہ ہے اختلاف ڈفرینسز یہ ڈینجرس اس لیے ہے کہ دعوت کا مشن ایک اسلامی مشن ہے سچائی کا مشن ہے تو جو لوگ اس میں جڑتے ہیں وہ ہمیشہ ایک بسے تجار ہوتے ہیں انسانوں کا کوئی بھی اجتواعی کام ہو اس میں ڈفرینس ضرور آئیں گے difference is a part of human nature تو دوسرے میدانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اختلاف پیدا ہوتا ہے تو آسانی سے وہ حل کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس سے کوئی اختلاف ہوتا ہے لیکن اسلامی مدد دعوت کے مشن میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ہر فریق یہ سمجھتا ہے کہ وہ سچائی پر ہے اپنے پیشگی تصور کے مطابق اس بنا پر وہ سمجھتا ہے کہ بڑا اختلاف جسٹیفائڈ اختلاف ہے دعوت مشن میں جو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ہمیشہ وہ سمجھ کر اکٹھا ہوتے ہیں کہ یہ سچائی کا کام ہے اللہ کا کام ہے تو ان کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی دعوت کے حوالے سے ہوتا ہے سچائی کے حوالے سے ہوتا ہے اس بنا پر بہت جلد وہ یہ بہت جلد ان کے اندر یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ہم ہمارا اختلاف جسٹیفائڈ اختلاف ہے جائز اختلاف ہے اسے جب وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا اختلاف مانا نہیں گیا ہمارے اختلاف کو قبول نہیں کیا گیا تو سوچتے ہیں کہ یہ سچائی سے انحراف ہو گیا سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ سچائی سے ہٹ گئے ہم سچائی پر قائم ہیں تو یہ جسٹیفائڈ اختلاف بہت ہی خطرناک چیز ہے تو دیکھیے حدیثوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا خلاف فرض و سچائی پر مبنی ہو تب بھی آپ کو اس پر اسٹک نہیں کرنا چاہیے یعنی اس کو حق کا باطل کا مسئلہ بنانا چاہیے بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے پیکٹر وجم کی نظر سے اس کی ایک مثال ہے دیکھیے اس کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک بار صحابہ کی ایک جماعت بھیجی گئی کسی مقام پر تو اس کے سربراہ تھے ابر بن الاس تو کسی مقام پر پہنچ کر کے جو ٹھہرے اس کے بعد رسول اللہ نے ایک دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے بھیجا یہ دوسرے دستے کی قیادت کر رہے تھے ابو عبیدہ ابن ڈرا تو جب یہ دوسرا دستہ وہاں پہنچا تو اس وقت وہاں نماز وقت ہو گیا تھا اس زمانے میں نماز کی امامت صرف قائد کرتا تھا امیر تو امامت کے لیے کھڑے ہو گئے امر بلاس تو کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ امامت کرنا چاہیے ابو بوزہ جرا کو کیونکہ وہ سینئر ہے سینئر ہونے کی بنا پر ان کو حق ہے کہ امامت کریں لیکن ابن الراس راس کے مقام سے ہٹے نہیں ان کا میں پہلے بھیجا گا ہوں میں تو دو گروہ ہو گئے صحابہ کے تو اس وقت جو فیصلہ ہوا وہ ابو جرا کے ایک بات پر انہوں نے کہا کہ جب میں روانہ ہوا تھا مدینے سے تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب تم آپس میں ملو تو مل کر کام کرنا اختلاف مت کرنا پتتا ولا تختلفہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اسی رسول اللہ کے اسی ارشاد پر قائم رہوں گا ہر حال میں یہاں تک قیدی والوں کہ فائن آسائن لاتا تو کا یعنی اب الاس اگر مجھ سے اختلاف کریں تب بھی میں انہیں کے ساتھ رہوں گا کسی حال میں میں الگ نہیں ہوں گا تو یہ ہے اصول کہ جب آپ دین کے مشن میں ہوں سچائی کے مشن میں ہوں تو یہ سمجھ لیجیے کہ اختلاف وہاں بھی ہوگا جسے ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اس کو آپ کو حق نہ مسئلہ نہیں بنانا ہے حق نہ مسئلہ بنائیں گے تو آپ وہی کہیں گے جسٹیفائڈ اختلاف کی غلطی میں شکار ہو جائیں گے کہ میں جسٹیفائڈ ہوں اس لیے مجھے اختلاف کا حق ہے دیکھیے اس معاملے میں اس چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ بنا بنیاد مرسوس بننا پڑتا ہے یعنی جو افراد ہیں وہ بہت زیادہ آپس میں ملے ہوئے ہوں بہت زیادہ مل کر کام کرنے والے ہوں اس وقت اتحاد کی طاقت اصل ہوتی ہے نہ کہ قانونی پہلو قانونی پہلو سے کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز نہیں ٹھیک ہے وہاں پر وہ چیز فیصلہ کو نہیں ہوتی فیصلہ کو چیز اتحاد کیسے کام کیا ہے تو قانونی پہلو کو سیکورٹی بنانا پڑتا ہے ایسے موقع پر اور اتحاد کے پہلو کو اصل بنانا پڑتا ہے یہ ہے اجتماعی دعوت کا معاملہ اسی کو کہا تھا ڈسپلن تو یہ ڈسپلن بہت ضروری ہے اجتماعی کام کے لیے دعوتی مشن کے لیے لیکن ڈسپلن کب قائم ہوگا ڈسپلن اس وقت کام ہوگا جبکہ اجتماعی معاملے میں اختلاف کو حق حق کا مسئلہ نہ بنایا جائے بلکہ اس کو صرف اس طرح سے دیکھا جائے کہ اتحاد کیسے قائم ہوگا اتحاد جس طرح قائم ہو وہی اصل ہے تب اجتماعی دعوت کام آگے بڑھتا ہے ورنہ ورنہ ٹوٹ پھوٹ آ جاتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگ جو دین کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اور دین کے کام کو مل کر کرنا چاہتے ہیں تو پیشگی طور پہ سوچ لیجیے پیشگی طور پر کہ ہمارے درمیان اختلافات ہوں گے جس کا دوسرے لوگوں میں ہوتے ہیں دوسری جماعتوں میں حتیٰ کہ صحابہ میں تو اختلافات ضرور ہوں گے تو یا تو آپ اتنا زیادہ اتنا زیادہ شوری اور بیدار ہوں کہ آپ اس اختلاف کو مینج کر سکیں اس کو ڈیفیوز کر سکیں اور اگر آپ نہیں کر پاتے فرض کیجیے تب بھی آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اختلاف کو حق ڈاک کا مسئلہ نہیں بنانا ہے صرف اس لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اتحاد کیسے قائم کیا جائے صحابہ جو برانڈ برسو بنے تھے یہ کہ ان میں اختلاف نہیں تھا اختلاف کے چیزوں کو انہوں نے ثانوی بنا دیا تھا اور اتحاد کو اصل بنایا تھا تو دعوت کا مشن جو ہے دعوت کا جو کام ہے وہ اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا بڑا کام بڑا کام ہمیشہ ہوتا ہے مل کر اجتماعی طاقت سے تو آپ کا جو دعوتی کام ہے وہ تو بہت ہی بڑا کام ہے اس کو اعلیٰ سطح پر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس راز کو سمجھیں اجتماعیت کی اس راز کو اجتماعیت کی اس راز کو سمجھیں جو حضرت ابو نے اپنے الفاظ میں بیان کی تھی کہ اپنے موقف کو آپ خود کتنا اچھا سمجھیں آپ کا جو موقف ہے وہ آپ کتنے زیادہ صحیح نظر آتے ہیں لیکن جب آپ دیکھیں کہ اتحاد اس میں ایٹ اسٹیک ہے اتحاد ٹوٹ سکتا ہے تو بس پیچھے ہٹ جائیے جہاں اتحاد ٹوٹا ہوا نظر آپ اپنے پیچھے کر لیجیے جیسا کہ حضرت تبو ادا نے کیا تھا یہی ڈسپلن ہے حضرت ابو ودا را کا جو واقعہ ہے وہ دعوتی مشن میں ڈسپلن کیا چیز ہے اس کا ایک اچھا ثبوت ہے کہ جہاں آپ دکھائی جہاں آپ کو دکھائی دے کہ آپ کی اپنی رائے آپ اپنی رائے پر اگر اصرار کریں تو اجتماعیت کو خطرہ ہے اتحاد کو خطرہ ہے تو بس پیچھے ہٹ جائیے یہ بس سوچیے کہ کون حق پر ہے کون حق پر ہے اس رات کو جانیے کہ کہ اجتواعی کام مل کر کام اسی وقت ہوتا ہے جبکہ لوگ اتنا زیادہ ذہنی اعتبار سے اتنا زیادہ بیدار ہوں تو آپ کو دیکھیے بڑا ثواب لینا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بڑا دل بنانا پڑے گا بڑا ثواب لینے کے لیے بڑا دل ضروری ہے جتنا بڑا سواب اتنا بڑا دل تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ لوگ مل کر کام کریں قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو مل کر کام کریں بنا نے محسوس بن کر کام کریں تو اس کے لیے اتحاد کی طاقت سے کام کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جب اختلاف محسوس ہو جب کوئی اختلاف پیدا ہو تو ہرگز اس کو حق ناک کا اوسر نہ بنائی بلکہ اس کو صرف اس نظر سے دیکھیے کہ اتحاد کو کیسے باقی رکھا جائے بس یہی ڈسپلن کا واحد سب سے بڑا فارمولہ ہے ڈسپلن کا وائس فارمولہ یہ کہ اس طرح کے معاملے میں مسئلے کو قانون کی نظر سے نہ دیکھا جائے چھپے نظر سے نہ دیکھا جائے حق نہ حق کی نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ صرف یہ دیکھا جائے کہ اتحاد کو کیسے کام رکھا جائے سمجھتا ہوں کہ میں بہت اعلیٰ مثال قائم کی اس معاملے کی آپ کو اس معاملے میں اسی نمونے کو پکڑنا ہے آپ کو اس معاملے میں اسی نمونے کو پکڑنا ہے اور دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ عید اللہ جمع تو آپ مل کر کام کریں گے تو آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی متصل ہو جائیں گے تو مدد ہٹ جائے گی تو آپ کو کوئی بات کرتا ہی زیادہ برحق نظر آتی ہو اس سے زیادہ بڑی بات ہے اللہ کی مدد جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ برحق ہے مجھے حق ہے اختلاف کا تو اس سے بہت زیادہ بڑی بات ہے اللہ کی نصرت کا تو اللہ کی نصرت اٹھ ہٹ جاتی ہے جب لوگ اختلاف کریں اللہ کی نصرت اس وقت لوٹ آتی ہے جب لوگ مل کر کام کریں تو آپ بتائیے کہ آپ کا اختلاف زیادہ اہم ہے کہ اللہ کی مدد زیادہ اہم ہے اپنی اپنے اختلاف کو سائڈ میں رکھے اپنے اختلاف کو سائڈ میں رکھے تاکہ اللہ کی مدد بستو آئے آپ کے اوپر اور کام جو ہے زیادہ طاقت زیادہ طاقت کے ساتھ جاری رہے تو دعوت کا مشن انفرادی بھی ہو سکتا ہے اکیلا ایک آدمی کرے لیکن زیادہ بڑا کام تب ہوتا ہے جب کئی لوگ مل کر کام کریں کئی لوگ لیکن کئی لوگ مل کر کام کریں تو اس کی کچھ شرطیں ہیں اور سب سے اہم شرط یہی ہے کہ اختلاف کو ایکسکیوز نہ بنانا اختلاف کو ایکسکیوز نہ بنانا یہ سب بڑی شرط ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو مددگار ہو اور جس دعوتی مقصد کو لے کر آپ اکٹھا ہوئے ہیں حیدرآباد میں وہ پورا ہو اللہ کی مدد سے آپ اس مشن میں کامیابی حاصل کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ